الملک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بڑا با برکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جس نے بنائے سات آسمان اوپر تلے تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراہوں سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی معلوم ہوگا کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس کے دروغہ اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دو والوں میں سے نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے پس لانت ہو دو والوں پر جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو وہ دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بھی ہے خبر رکھنے والا ہے وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف ہے اٹھنا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ لرسنے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ٹرانا اور انہوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو کیسی ہوئی میری پھٹکار کیا وہ پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے پر پھیلائے ہوئے اور وہ ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آخر کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے انکار کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں آخر کون ہے جو تم کو روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی پر اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں کیا جو شخص اندھے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ شخص جو سیدھا ایک سرات مستقیم پر چل رہا ہے کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو کہو کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں بس جب وہ اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے کہو کہ اگر اللہ مجھ کو ہلاک کرتے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم فرمائے تو منکروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا کہو وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا بس عنقریب تم جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے کہو کہ بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لے آئے